اور کچھ شعبے باز جو ہوتے ہیں وہ رومال یا قمیض کے اندر سے بال یا کوئی ایسی چیز سوئی وغیرہ یا تعویذ وغیرہ نکال کے دکھاتے ہیں وہ شعبے باز بھی ہو سکتے ہیں یا جادوگر بھی ہو سکتے ہیں تو یہ کس طرح یہ نکالتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی لیکن یہ اس لیے نہیں کہ کسی کو آئیڈیا ملے بلکہ آپ لوگوں کو چوکن نہ کرنے کے لیے ہیں ساری چیزیں کہ کیا کرتا ہے مریض کو بولتا ہے کہ کوئی رومال دے دو تمہارا جو لے کے آئے ہو یا تو وہ جو پہنا ہوا کپڑا ہے نا قمیض وہی نکال کے دے دو اور پھر وہ جھٹکتا ہے اس قمیض کو یا اس رومال کو اور پوچھتا ہے دیکھو اس میں کچھ نظر آ رہا ہے نہیں نا آپ دیکھو میں اس میں کچھ عمل کرتا ہوں تو کچھ ایسا وہ پھڑ پھڑاتا ہے کپڑا وہ اور پھر ہاتھ میں لے کے کچھ کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ کپڑے میں سے تعویذ نکل رہی ہیں دھاگے نکل رہے ہیں اور سوئیاں بھی نکل رہی ہیں کچھ اور چیزیں بھی وہ نکال کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اس یہ آپ نے دیکھے آپ کے ہی کپڑے کے اندر سے نکلا ہے اس کا مطلب تمہارے اوپر جادو ہے شاید آپ لوگوں کو سرپرائز ہو رہا ہوگا کہ یہ کس طرح اس نے نکالا ہے نا اس کے کئی ایک طریقے ہوتے ہیں ٹرکس ہوتے ہیں ایک تو ٹرک یہ ہے کہ وہ اپنے انگلیوں میں اسکین کے کلر کا یعنی چمڑی کے کلر کا کچھ پہنتا ہے اور وہ میں نے دیکھی ہوں کہ ایون آن لائن بھی اویلیبل ہیں ایسی چیزیں آن لائن بھی ملتی ہیں اور میجیکل ٹرکس کے لیے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ آج کل بہت کامن ہے تو وہ بہرحال یہ پہن لیتا ہے اندر یعنی انگلیوں میں وہ پہن لیتا ہے وہ کوئی بھی انگلی میں پہن سکتا ہے خاص طر سے وہ تھم والی جو فنگر ہوتی ہے اس میں پہنتا ہے یا کسی بھی فنگر میں پہن سکتا ہے جیسے اس کے لیے ایزی ہو تو اس میں پہن لیتا ہے وہ اور وہ کیسا ہوتا ہے کھوکھلا ہوتا ہے اس کے اندر اس نے سوئیاں رکھی ہوئی رہتی ہیں اور دودھ یا تو خون رکھا ہوا رہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس میں سے دودھ نکلا تو تم پہ جادو نہیں ہوا اگر خون نکل گیا تو تم پہ جادو ہوا ہے اور اکثر وہ خون ہی نکال کے دکھاتا ہے کیونکہ آگے کا اس کو لوٹنا ہے نا اس سے اس مریض سے اگر دودھ نکلا تو پھر وہ مریض تھوڑی آئے گا اس کے پاس تو یہ ساری چیزیں خون دھاگے اور بھی سوئیاں وغیرہ یہ سب چیزیں اس کے اندر رکھی ہوئی رہتی ہیں اور جو کپڑا یا تو قمیض یا رومال جو ہوتا ہے نا وہ اس نے اس انگوٹھے پہ یعنی جس انگلی پہ اس نے وہ چیز پہنی ہوئی ہے وہاں پر وہ کپڑا وہ لپیٹ کے رکھتا ہے اور ٹرکس کے ذریعے ایسا دکھاتا ہے کہ ہاتھ میں اس کے کچھ بھی نہیں ہے اور کسی کو نظر بھی نہیں آتا کیونکہ وہ چمڑے کے کلر کا اس نے پہنا ہوا ہے اب یہ رومال یا جو کپڑا ہے اس کو تھوڑا ایسا گھماتا اور پھر ایسا پٹ کر دیتا ہے گھما کے اور دکھاتا ہے دیکھو میں ایک ایک چیز نکال کے دکھا رہا ہوں اور وہ ایک ایک چیز دھاگے تعویذ یہ ایک ایک چیز نکال کے دکھا رہا ہے وہ ڈالا کیسے اس نے اس انگھوٹے میں یا اس کسی انگلی میں اس نے وہ جو چیز پہنی ہوئی تھی اس کے اندر کھوکھلا جو پارٹ تھا اس کے اندر اس نے چھپایا ہوا تھا اور وہ ایک ایک گرا دیتا ہے یہ ایک ٹرک ہوتی ہے دوسرا یہ کہ ہتیلی کے اندر ہی کچھ چیز چھپائی ہوئی رہتی ہیں تعویذ وغیرہ اور وہ نظر نہیں آتی وہ جھٹ سے اس رومال میں یا پھر اس قمیص میں ڈال دیتا ہے تو وہ ٹرک کے ذریعے وہ ڈال دیتا ہے اس کے اندر تیسرا ایک طریقہ ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے آستین کے اندر ایک لکڑی جیسی کوئی چیز رہتی ہے وہ ملتی ہے مارکیٹ میں اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح سے جو جادو کے لیے یوز ہوتی ہے وہ اس کے اندر پہلے سے ہی چھپائی ہوئی رہتی ہے اور جیسے وہ کپڑے کو پکڑے گا ایک ٹرک کے ذریعے پکڑتا ہے تو وہ چیزیں آٹومیٹیکلی جب وہ ہاتھ ایسا ٹرن کرے گا نیچے کرے گا تو ایک ایک چیز گرتے جاتی ہیں اور اس میں رکھ دیتا ہے اس میں کپڑے کے اندر یا قمیض کے اندر جو بھی رومال ہو یا قمیض ہو تو اس کے اندر وہ رکھ دیتا ہے اور پھر وہ ایک ایک چیز نکال کے بتاتا ہے ایسے کئی ایک الگ الگ ٹرکس ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک جادوگر یا ایک جو شعبے باز ہے وہ وہی ٹرک یوز کرے ایک میتھڈ الگ الگ سب کے میتھڈ ہوتے ہیں لیکن ٹرکس ہوتی ہے وہ یاد رکھیں تو ان ٹرکس کے ذریعے وہ یوز کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام اور بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو ہے اور پھر لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ جو حالات ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر بیمار نہیں بھی ہے نا تو ٹینشن سے بیماری ہو جائے یہ حالت ہوتی ہے وہ تو پریشان ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے نکلی اور جادوگر یا جو شوبدے باز ہے وہ یہاں سوچ رہا ہے کہ میں اس کو کس طرح لوٹوں اور وہ سوچ رہا ہے میں کس طرح مجھے کیسے شفا ملے گی اور یہ جادو کا توڑ میں کیسے کروں اور ویسے بھی یاد رکھیں شوبدے باز ہو جادوگر ہو ان کے پاس جانے سے منع کیا گیا حرام ہے پہلی بات تو ان کے پاس جائیں گے بھی نا اگر جادو نہیں ہے تو بھی جادو کرا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر کیونکہ ان کو پیسوں سے مطلب ہے نا ان کو لوگوں سے محبت نہیں ہوتی ہے پیسہ چاہیے انہیں اسی لیے پیسوں کی وجہ سے وہ کوئی چیز چھوڑنے تیار نہیں ہوتی جادوگر باز ان سے سے دور رہیں کیونکہ اس منع کیا گیا ویسے بھی جو کاہین وغیرہ جو ہوتے وہ بھی کیا ہوتے ہیں جادوگر ہوتے ہیں جو بھی ان کے پاس جائے گا ان کے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی یعنی تم اگر نماز بھی پڑھے تو وہ بھی قبول نہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں اب میں نے آپ کو نشانی بتا دی ہوں اور بھی کئی چیزیں سامنے آ جائے گی ان کی کھل کے کہ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور پھر آپ خود پتا کریں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط لوگ پوچھتے ہیں کبھی کبھی کہ پھر ہمیں کیسا پتا چلے کہ یہ سچ میں جادوگر ہے یا پھر یعنی شبدے باز ہے جادوگر ہے یا تو شرعی علاج کرنے والا ہے تو ایک یاد رکھیں اگر وہ شرعی طور پہ کچھ علاج دے رہا ہے جو میں نے ابھی جو غلط چیزیں بتائی نے غلط چیزیں جو کرتے ہیں وہ نہیں کرنے کہہ رہا ہے بلکہ شرعی طور پہ کچھ علاج دے رہا ہے تو پھر وہ صحیح ہے اگر وہ کہتا ہے کہ رکیا سنیں رکیا پڑھیں اور اکثر جو راکی ہوتے وہ کہتے خود تم علاج کرو خود کر سکتے ہو تم اور کئی ایک چیزیں پڑھنے دیتے ہیں انشاءاللہ میں کچھ واقعات آپ سے شیئر کروں گی تو یہاں پر یاد رکھیں کہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ جادوگر کون ہوتے ہیں شعبے باز کون ہوتے ہیں اکثر لوگ شعبے باز ہی ہوتے ہیں جادوگر ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنے ہوں گے لیکن پھر بھی دونوں سے دور رہنا ہے کیونکہ کچھ کچھ شعبے بازیاں جادوگر بھی کر لیتے ہیں